حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن چکی تھی آپ انہیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے اے اللہ میں فکر و و و غم عجز سستی بخل بزدلی اور قرض نیس لوگوں کے غلبے سے تری پناہ میں آتا ہوں امام ابو عبد الرحمن نزائی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث درست اور صحیح ہے جبکہ ابن فضیل کی اس سے پہلی حدیث غلط ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو باون